السلام علیکم ونڈوز پروگرامنگ کے چوبیسویں لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں ہم نے پچھلے لیکچر میں لسٹ ویو کنٹرول کو ڈسکس کیا تھا بنیادی طور پہ پچھلا لیکچر ہمارا جو تھا لیکچر 23 تھری وہ تھا کامن کنٹرولس کے بارے میں ونڈوز کامن کنٹرولز کے بارے میں ہم نے مختلف قسم کے کامن کنٹرولز کو انلسٹ کیا تھا ہم نے دیکھا کہ جو کام C T L thirty two dot D L L file ہے جو ڈائنامک لنک لائبریری ہے اس میں یہ امپلیمنٹڈ ہیں اور ایٹ کامن کنٹرول ایکس جو فنکشن ہے اس کے تھرو آپ اس لائبریری کا ریلیونٹ پورشن لوڈ کرتے ہیں اور اس اس کو ان کلاسز کو انیشلائز کرتے ہیں جو آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے لسٹ ویو کنٹرول تک کا جو پورشن تھا وہ کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ہی ہم نے کنٹرولز اور جو ہم نے ڈائلگس چائلڈ ونڈو کنٹرولز کی ایک سیریز شروع کی ہوئی تھی ریسورسز سب کچھ تھا یوزر انٹرفیس ایلیمنٹس وہ ہم نے یہاں تک کمپلیٹ کر لی ہے اس سے آنورڈس ہم ذرا بھی مزید سنجیدگی سے اب کنسپچل چیزوں کو دیکھیں گے آج کا لیکچر جو ہے یہ بنیادی طور پر ڈائنامک لنک لائبریریز کو ڈسکس کرے گا اور ڈائنامک لنک لائبریریز کو ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ مبادی تصورات جو ہیں ان کو واضح کرے گا کہ ونڈوز میں اور آپ کے لیگسی ڈاس میں یا سکسٹین بٹ ونڈوز میں ایون جو ونڈوز تھری پرانی پرانی ونڈوز ہوتی تھی ون تھرٹی ٹو میں اور ان میں کیا فرق ہے پروگرامر کے حوالے سے پروگرامنگ ماڈل میں کیا ڈفرینس ہے آپ جو پروگرامنگ کرتے ہیں تو کن باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے پہلی بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ون تھرٹی ٹو انوائرمنٹ میں تمام پروگرامز جو چل رہے ہوتے ہیں بلکہ اب ہم پروگرامز نہیں اب ہم انہیں پروسیسز کہیں گے تمام پروسیسز جو چل رہے ہوتے ہیں وہ سیپریٹ ایڈریس اسپیس میں اپنے سیپریٹ پرائیویٹ ایڈریس اسپیس میں چل رہے ہوتے ہیں پہلے ہم بات کر چکے ہیں جب ہم سی لینگویج میں پوائنٹرز پڑھ رہے تھے کہ یہاں پوائنٹر دو بائٹ کا نہیں بلکہ فل 32 بٹ پوائنٹر ہوتا ہے اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ 32 بٹ پوائنٹر کو استعمال کرتے ہوئے آپ چار گیگا بائٹ میموری ایکسس کر سکتے ہیں چار گیگا بائٹ وہ میموری ہے جو ونڈوز ایکسس کر سکتی ہے using thirty two bit pointers کیونکہ فی الوقت یہ ون تھرٹی ٹو آرکیٹیکچر ہے اس کے بعد جو آرکیٹیکچر پائپ لائن میں ہے ایز دا مائکروسافٹ اناؤنس کہ جی وہ ون سکسٹی فور آرکیٹیکچر ہے مائکروسافٹ کی اناؤنسمنٹ کے مطابق سو ون سکسٹی فور جو ہے وہ ڈیفینیٹلی uh, اس سے ڈبل تھرٹی ٹو سے ڈبل ہوگا ون تھرٹی ٹو آرکیٹیکچر میں فور گیگا بائٹ میموری جو ہے وہ ہمارا ایڈریسبل اسپیس ہوتا ہے ایک یوزر کے پروگرام مزید اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر ایک یوزر پروگرام جو ہوتا ہے اس کے لیے ونڈوز میں کم ویش دو گیگا بائٹ کی میموری اویلیبل ہوتی ہے جو بھی پروگرام آپ ونڈوز میں لوڈ کرتے ہیں آپ کوئی پروگرام فرض کیجئے آپ نے ایک پروگرام چلایا پھر آپ نے ایک دوسرا پروگرام لوڈ کیا ورڈ چلا رہے تھے آپ پھر ایکسل پہ آ گئے پھر آپ نے ایکسپلور چلا دیا نیٹسکیپ نیویگیٹر ٹھیک ہے تو بہت سارے پروگرامز آپ چلا رہے ہیں یوٹیلیٹیز چل رہی ہیں ہر ایک پروگرام کو جو میموری اویلیبل ہوتی ہے جو کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ میرے پاس میموری اویلیبل ہے وہ ٹو گیگا بائٹ ہوتی ہے پہلے کیا ہوتا تھا پچھلے سسٹمز میں کہ جون جو آپ پروگرام چلاتے جاتے تھے ایک پروگرام کیا دوسرا کیا تیسرا کیا ڈاس کے زمانے میں خاص طور پہ تو آپ کے پاس جو سکس فورٹی کی ایک لمٹ ہوتی تھی نا وہ بھرتی جاتی تھی اور آپ ایک حد ایسی آتی تھی کہ آپ کا سسٹم ریفیوز کرتا تھا کہ جی ہم مزید ڈیوائس ڈرائیور لوڈ کرتے جائیں کرتے جائیے ایک حد ایسی آتی تھی کہ آپ کا سسٹم ایک حد سے بڑے پروگرام چلانے سے انکار کرتا تھا ڈیفینیٹلی وہاں آپ ایک سے زیادہ پروگرام تو نہیں چلا سکتے تھے لیکن وہاں پہ ڈیوائس ڈرائیور کی فارم میں میموری کنزمپشن ہوتی رہتی تھی ایک پروگرام کے اندر میموری لمیٹیشن بہت اہم چیز تھی ساتھ میں ایک اور بات بھی بہت اہم تھی کہ آپ اپنے پروگرام میں بیٹھ کے کسی دوسرے پروگرام میں انٹرفیئر کر سکتے تھے جو ون تھرٹی ٹو سسٹم میں پاسبل نہیں ہے یہ اس لیے پاسبل نہیں ہے <laughs> کیونکہ ہم نے شروع میں نام دیا تھا کہ جی یہ آپ کا پرائیویٹ ایڈریس اسپیس ہے ہر پروسیس کے پاس اس کا اپنا پرائیویٹ ایڈریس اسپیس ہوتا ہے یہاں پہ ایک بڑی مزے کی بات ہے جو کہ کافی حد تک کنفیوزنگ ہوتی ہے نئے ڈیولپرز کے لیے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پرانے سسٹمز میں ایک فزیکل ریم ایڈریس جو ہوتا تھا آپ کو پتا جی کہ ریم کی بائٹ نمبر اتنا فزیکل ریم جو آپ کی اویلیبل ریم ہے اس کا ایک فزیکل ایڈریس آپ کے پاس جو ہوتا تھا چاہے آپ وہ اس پروگرام سے ایکسس کریں چاہے آپ اس پروگرام سے کسی اور پروگرام سے ایکسس کریں وہ وہاں پہ آپ کو وہی بائٹ پڑی ہوئی ملیں گی لیکن ونڈوز میں ایسا ہرگز نہیں ہے ونڈوز میں یہ ہے کہ تین پروگرامز فرض کیجئے چل رہے ہوں اور وہ تینوں ایک ایڈریس کو ایکسس کریں کسی بھی ایڈریس کو تو یہ ضروری نہیں کہ تینوں کو ایک ہی بلکہ یقیناً وہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ مختلف ویلیوز فیچ کر کے لائیں گے ایک صاحب کچھ فیچ کر کے لے آئے دوسرے کو کچھ مل گیا اور تیسرے صاحب جو ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملا کوئی پیج فالٹ جنریٹ ہو گیا یہ جو بھی چیزیں ہم اس کو دیکھیں گے ابھی کہ یہ اصل میں کیا ہوتا ہے اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے ونڈوز جو ہے وہ آپ کی فزیکل ریم تک آپ کا ایکسس نہیں ہونے دیتی آپ فزیکل ریم کے ایڈریسز نہیں دے سکتے اپنے ایپلیکیشن پروگرامز میں جو آپ کے پروگرامز اب تک بناتے آئے ہیں ان میں آپ فزیکل ریم ایڈریس نہیں دے سکتے آپ جو بھی ایڈریس دیتے ہیں وہ ایک طرح کا لاجیکل ایڈریس ہوتا ہے یا لینئر ایڈریس کہلاتا ہے اصل میں ہوتا یوں ہے کہ آپ جو بھی لینئر ایڈریس دیتے ہیں آپ کوئی بھی ایک آپ نے ایڈریس اسپیسیفائی کیا کہ جی مجھے لینئر ایڈریس آپ کا کہاں سے کہاں تک چلتا ہے ہم نے کہا کہ جی چار جی بی کی میموری ہے اس میں سے دو گیگا بائٹ آپ کی ہے پیچھے ایک نیچے کی کچھ میموری چھوڑ کے اور ٹاپ کی کچھ میموری چھوڑ کے ٹو جی بی کی میموری آپ کی ہوتی ہے یہ آپ کا میموری میپ ہو گیا تو آپ کسی پرٹیکولر ایڈریس کو جب ایکسس کرتے ہیں کسی پرٹیکولر ایڈریس کو جب آپ ایکسس کرتے ہیں تو آپ ایک فل تھرٹی ٹو ایڈریس دیتے ہیں اور آپ اپنے تئیں اس طرح سے ایکسس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ فزیکل ریم ہے لیکن فزیکل ریم نہیں ہوتی آپ جب اس طرح سے ایکسسنگ کرتے ہیں تو بیچ میں ایک اور چیز آتی ہے جسے پیج ٹیبل کہتے ہیں آپ جب کسی پرٹیکولر بائٹ کی ریکویسٹ بھیجتے ہیں تو وہ ریکویسٹ پہلے پیج ٹیبل کے پاس جاتی ہے اور اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ کدھر جائے گی یہاں پہ کانسپٹ آتا ہے ورچوئل میموری کا ورچوئل میموری کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہارڈ ڈرائیو ہے ہارڈ ڈرائیو موجود ہے تو چار پروگرام اکٹھے چل رہے ہیں آپ فی الوقت ایک پروگرام پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو مزید ریم درکار ہے تو آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے جو باقی تین پروگرام ریم لیے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو وہاں سے نکال کے ہارڈ ڈسک منتقل کر دیتا ہے اور ہارڈ ڈسک کا ایک حصہ جو ہے وہ لاجکلی ریم قرار دے دیتا ہے وہ ریم یقیناً نہیں ہوتی لیکن اس کو ورچوئل میموری قرار دے دیتا ہے ریم تو نہیں ورچوئل میموری قرار دے دیتا ہے یعنی ڈسک کو آپ ریم کے سویپ ان اور سویپ آؤٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں سویپ ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈسک سے پڑھ کے ریم میں لے آئیں اور سویپ آؤٹ کا مطلب ہے آپ ریم سے اٹھا کے ڈسک پہ لے جائیں اب اگر ان تینوں پروگرامز میں سے کوئی اپنی کسی پرٹیکولر انسٹرکشن کو ایکسس کرتا ہے اپنے ڈیٹا کو ایکسس کرتا ہے جو کہ آپریٹنگ سسٹم نے وہاں سے نکال کے ہارڈ ڈرائیو بھیج دی ہے تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ واپس ہارڈ ڈرائیو سے اس کو ریم میں لے آئے گا جب آپ کا کوئی بھی پروگرام ریکویسٹ بھیجتا ہے کہ جی مجھے یہ فلاں ریم ایڈریس چاہیے فلاں مجھے چاہیے تو ایکچولی ونڈوز جو ہے اسے پیجز کی فارم میں ایک ایک بائٹ کر کے نہیں پیجز کی فارم میں اس کو ویلوز ریٹرن کرتی ہے تو بیسکلی پیج ٹیبل ایک ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ جی ریم کا کتنا کتنا پورشن جو ہے وہ فزیکل ریم میں ایگزٹ کرتا ہے اور کتنا کتنا جو ہے ہمارے پاس ہارڈ ڈرائیو پہ ہے ہمارے پاس کون کون سے ایسے پیجز ہیں جو کہ ہارڈ ڈرائیو پہ ہیں آپ کی ریم میں موجود نہیں ہے یعنی آپ کے پروسیس کو بالکل نہیں پتا آپ کے پروگرام کو قطعی ہی نہیں پتا کہ یہ ریم میں ہے یا کہیں وہ تو صرف ریکویسٹ بھیج رہا ہے اگر آپ کے آپریٹنگ سسٹم کو اپنے پیج ٹیبل میں سے دیکھ کے یہ پتا چلتا ہے کہ جی یہ والا جو پیج ہے یہ والا جو ریم پورشن ہے یہ تو ہارڈ ڈسک پر ہے یہ تو آپ کی فزیکل ریم میں ہے ہی نہیں تو ایک پیج فالٹ جنریٹ ہوتا ہے پیج فالٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی ایسے پیج کی ریکویسٹ بھیجیں جو آپ کی فزیکل ریم میں موجود نہ ہو بلکہ آپ کی ہارڈ ڈرائیو پہ سویپڈ آؤٹ ہو تو آپ کو پیج آپ کا آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ایک پیج فالٹ کنسیو کرے گا ریسیو کرے گا اور اس پیج فالٹ کے ریسپانس میں آپریٹنگ سسٹم ہارڈ ڈرائیو سے وہ ڈیٹا اٹھا کے ریم میں لوڈ کر دے گا یقیناً جب وہ ہارڈ ڈرائیو سے کچھ اٹھا کے ریم میں لوڈ کرے گا تو وہ ظاہر جگہ بنانے کے لیے ریم میں سے ایک کوئی اور پیج جو سب سے کم استعمال اسے اٹھا کے اس کی اپنی ہارڈ ڈرائیو پہ ورچوئل میموری میں منتقل کر دے گا تو گویا آپ کا پروگرام جو ایڈریس ایکسس کرتا ہے ریم میں آپ کو نہیں معلوم کہ وہ فزیکلی ریم میں کہاں ہے ممکن ہے وہ ریم میں ہو ہی نہ وہ ہارڈ ڈرائیو پہ موجود ہو تو اس لیے آپ کو جو امیج ملتا ہے ایک لینئر ریم کا یہ ایک فالس امیج ہے اور آپ اس فالس امیج سے نیچے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ آپ کو فزیکل ریم کا کوئی تک ایکسس پاسبل ہی نہیں ہے اس میں کچھ سی پی یو آرکیٹیکچر کا بھی انوالومنٹ ہے اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے ہم اس کو یقیناً اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے فرض کیجئے آپ اپنے پروگرام میں دو لاکھ بائٹس پر مشتمل ایک ارے بنا دیا فرض کیجئے آپ نے اپنے پروگرام میں دو لاکھ بائٹس پر مشتمل ارے بنا دیا بہت لمبا چوڑا ارے آپ نہ جانے کیا سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے آپ نے میموری کی ریکویسٹ بھیجی ہے ارے آپ نے ڈکلیئر کیا ہے تو آپریٹنگ سسٹم ان فیکٹ یہ کرتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ پیجز ریزرو کر دیتا ہے لیکن وہ سارے کے سارے پیجز وہ کہاں سے ریزرو کرتا ہے وہ وہ پیجز ریزرو کرتا ہے جو اصل میں ہارڈ ڈرائیو پہ پڑے ہوتے ہیں اور اب اگر آپ ان پیجز میں سے کوئی ایکسس کرتے ہیں تو پیج فالٹ جنریٹ ہو کے وہ پیج واپس ریم میں لوڈ کیا جاتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ ایک لمبا چوڑا ارے بنائیں یا بہت لمبا چوڑا تو کیا ہو کہ جی وہ فورن ریم فزیکل ریم میں سے اتنی ایلوکیشن ہو جائے یہی راز ہے بیسکلی آپریٹنگ سسٹم کی ایفیشنٹ پرفارمنس کا ریم کی ایفیشنٹ یوز کا ایسے پیجز جو کہ جن کی آپ ریکویسٹ بھیجتے ہیں اور وہ فزیکلی آ بھی جاتے ہیں ریم میں اس کے پیج ٹیبل میں انٹری ڈال دی جاتی ہے کہ جی یہ یہ پیجز جو ہیں ریم اتنی اتنی جو ریم کے جو یہ پیجز ہیں یہ ہارڈ ڈرائیو پہ ایگزٹ کرتے ہیں اور یہ والے پیجز جو ہیں یہ آپ کے فزیکل ریم میں ایگزٹ کرتے ہیں جو پیجز ہارڈ ڈرائیو پہ ایگزٹ کرتے ہوں لیکن ریزروڈ ہوں یعنی آپ کے اس ارے کا حصہ ہوں انہیں ریزرو پیجز کہتے ہیں اور وہ پیجز میمری کے وہ پیجز میمری کا پیج بیسکلی ایک سرٹن اماؤنٹ آف بائٹس ہوتی ہے پانچ سو بارہ بائٹ کا پیج ہو سکتا ہے ون کلو بائٹ کا پیج ہو سکتا ہے فائیو ٹویلو کلو بائٹ کا پیج ہو سکتا ہے تو آپریٹنگ سسٹم کا یہ اسپیسیفکیشن میں ہوتا ہے کہ جی اتنے بائٹ کا پیج ہوگا ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے رے کے کسی ممبر کو ایکسس کیا ہو تو وہ والا پیج جس میں وہ فالو لائے کر رہا ہے وہ پرٹیکولر ایڈریس وہ پیج اٹھا کے آپ کی فزیکل ریم میں لوڈ کر دیا جائے ایسے پیجز جو جن کی انٹری پیج ٹیبل میں اس طرح سے ہوتی ہے کہ جی یہ آپ کی فزیکل ریم میں اس وقت موجود ہیں ایسے پیجز کمیٹڈ پیجز کہلاتے ہیں تو کون سی دو چیزیں ہوئی ایک آپ کے ریزرو پیجز اور دوسرے committed pages committed pages RAM میں موجود ہوتے ہیں ریزروڈ ریزرو تو ہوتے ہی ہیں لیکن وہ سویپڈ آؤٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سی ساری اپلیکیشن بہت لمبے چوڑے اریز بناتی ہیں مثلا اسپریڈ شیٹ ایپلیکیشن جو ہوتی ہیں جیسے ایکسل ہے وہ کیا کرتی ہیں اسپریڈ شیٹ ایپلیکیشن جو ہوتی ہے نا وہ نارملی خالی ہوتی ہے اسپارس اسپارس ایسی چیز کو کہتے ہیں جو خالی خالی ہو زیادہ چیز خالی خالی ہو اس کے اندر کہیں کہیں ڈیٹا کے کلسٹرز ہوتے ہیں یعنی بہت سارے ان سے ایک ہی جگہ بہت سارے لکھے ہوئے کو بہت ساری اسٹرنگ ایک ہی جگہ لکھی ہوئی ہیں پھر دس بیس تیس کالم خالی ہیں دائیں طرف پھر کچھ لکھا ہوا ہے تو اس طرح کی اسپریڈ شیٹ ہوتی ہے تو جب ایک اسپریڈ شیٹ ایلوکیٹ ہوتی ہے جس کے اندر ون ملین کالمس ہیں یا ون ملین سیلز ہیں تو ون ملین سیلز فورن ریم میں سے الوکیٹ نہیں کر دیے جاتے بلکہ ریزرو کر دیے جاتے ہیں کہاں آپ کی سویپڈ آؤٹ میموری میں ہارڈ ڈرائیو کی میموری میں اور جو جو آپ کسی سیل میں ٹائپ کرتے جاتے ہیں تو اس سیل یا اس پرٹیکولر جو آپ کا ریم ایریا ہے اس کے اگینسٹ پیج فالٹ جنریٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پورشن ہارڈ ڈرائیو سے اٹھ کے آپ کی ریم میں آتا جاتا ہے اب ہارڈ ڈرائیو جو ہے اس کے اندر یہ کس طرح سے مینجمنٹ ہوتی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ونڈوز 3.1 سے کانسپٹ آیا تھا سویپ فائل کا سویپ فائل ایک ایسی فائل ہوتی ہے جو آپریٹنگ سسٹم خود مینٹین کرتا ہے اور سویپ فائل کے اندر وہ لاجیکل ریم ایڈریس رکھے ہوتے ہیں مثلا آپ کی فزیکل ریم تو فرض ہے two fifty six megabyte یا سکسٹی فور میگا بائٹ بھی ہو سکتی ہے لیکن اسٹل آپ کی ٹوٹل ورچوئل میموری جو ہوگی وہ فور جی بی ہوگی یا جس میں سے آپ کو user addressable space two gigabyte ہے باقی آپریٹنگ سسٹم استعمال کرتا ہے تو ہوگا کیا آپ کی جو سویپ فائل ہے باقی سارے ایڈریس 64 کے تو آپ کے ادھر آ گئے سکسٹی فور ایم بی تو آپ کی فیزیکل ریم ہوگی page table sixty four M B کی اینٹریز تو آپ کے پاس فزیکل ریم کی ہوں گی لیکن باقی جو ٹو جی بی تک جتنی انٹریز ہیں فور جی بی تک وہ سب کی سب انٹریز جو پیج ڈبل میں جائیں گی وہ ساری ہارڈ ڈرائیو کے اندر جائیں گی ہارڈ ڈرائیو کی نہیں ہارڈ ڈرائیو کی لوکیشن کو نہیں سویپ فائل کے اندر کسی پرٹیکولر لوکیشن کو پوائنٹ کر رہی ہوں گی یہ آپریٹنگ سسٹم مینج کرتا ہے کہ سویپ فائل کے اندر کہاں پوائنٹ کرنا ہے اور ریم میں پوائنٹر کیسے رکھنا ہے ظاہری سی بات ہے ریم کا پوائنٹر ڈفرینٹ ہوتا ہے اور آپ کی جو سویپ فائل کے آف سیٹس ہیں وہ اور چیز ہیں تو یہ آپریٹنگ سسٹم مینج کرتا ہے کہ ان کی میپنگ کس طرح سے ہوگی ادھر سے اگر دو سو بائٹ سویپ آؤٹ ہو رہی ہیں تو سویپ فائل میں کہاں رکھی جائیں گی اور ان کا کون سا ایڈریس ہوگا ایسا ایڈریس کہ جب وہ سویپ ان ہو تو یوزر کے پروگرام کو کچھ دقت نہ ہو وہی ایڈریس ایکسس ہو جو وہ ایکسس کرنا چاہ رہا ہے تو یہ ہے ونڈوز کا پروگرامنگ ماڈل اس پروگرامنگ ماڈل کے بہت سے فائدے اور کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں تو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں فائدے کیا ہیں اصل میں جب کوئی نیا سسٹم اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو نارملی اس کے فائدے زیادہ ہوتے ہیں تو اس سسٹم کے بھی فائدے زیادہ ہیں اس سسٹم کے فائدے یہ ہیں کہ پہلے یوں ہوتا تھا ونڈوز 3.1 پوائنٹ ون پرانے ونڈوز میں جو آپ کی سکسٹین بٹ ونڈوز تھی ڈاس میں بھی غالباً یقیناً بلکہ یہ ہوتا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ فزیکل ریم کو ڈائریکٹلی ایکسس کیا کرتے تھے آپ نے ایک پروگرام ہے انہوں نے وہ اٹھا بہت جذباتی قسم کا پروگرام ہے اس نے دو دو سو کلو بائٹ میموری ایکسس کر اپنی ریزرو کروا دی تو وہ فزیکلی جو کہ ایلوکیٹ ہو جاتی تھی تو آپ کی فزیکل ریم گئی اس کے اندر سے اتنا والا پورشن آپ یوز نہیں کر سکتے نیا پروگرام آیا اس نے بھی اتنی ایلوکیشن کر دی اور ختم صرف یہی نہیں آپ اس پروگرام سے اس پروگرام تک مثلاً اگر کوئی ڈیوائس ڈرائیور لوڈیڈ ہے یا کچھ اور چیز ہے آپ بڑی آزادی سے جدھر چاہیں گھومے پھریں آپ ریم کے میں کیونکہ آپ کو فزیکل ایڈریس کا پتا ہے تو فزیکل ایڈریس کو یوز کرتے ہوئے آپ ریم میں جدھر چاہیں جائیں جس مرضی ہے پروگرام اپنے دوسرے ڈیوائس ڈرائیور کو یا کسی اور ڈیٹا ایریا کو کرپٹ کر دیں ونڈوز سکسٹین بٹ ونڈوز میں بھی قریب قریب یہی صورتحال تھی وہاں پہ بھی کوئی ایسی ریسٹرکشن موجود نہیں تھی کہ آپ دوسروں کے پروگرامز میں پی پین نہ کر سکیں لیکن ون تھرٹی ٹو میں آپ کا پروگرام جب چل رہا ہوتا ہے تو اگر آپ کسی ایسے ایڈریس کا کے لیے ریکویسٹ جنریٹ کریں جو کہ انویلڈ ہے تو آپ کو انویلڈ پیج فالٹ کا جو آپ کے پروگرام سے بلانگ نہیں کرتا تو آپ کو ان ویلڈ پیج فالٹ کا میسج آئے گا جو آپ کو اکثر آتا ہے this program has illegal operation یا اس قسم کی چیزیں اگر آپ کو الٹا سیدھا ایڈریس دے دیتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے میسجز ریسیو ہوں گے اور آپ کی اپلیکیشن ایکسس نہیں کر پائے گی اپنی ایلوکیٹڈ میموری کے علاوہ کچھ بالکل بھی ایکسس نہیں کر پائے گی اس چیز کا ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے ڈس ایڈوانٹیج کیا ہو سکتا ہے ڈس ایڈوانٹیج یہ ہو سکتا ہے پہلے تو دو چار پروگرام تھے ہم سائے چل رہے تھے تو بات کر لیا کرتے تھے وہ آپس میں لیکن اب ہم نے دیواریں اتنی اونچی کر دی ہیں کہ وہ آپس میں بات نہیں کر سکتے لیکن بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ وہ پروسیس آپس میں بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں مثلاً آپ نے ایک پروگرام لکھا اس کو تین دفعہ چلایا یہ یاد رکھیے کہ جب ایک پروگرام کے اوپر آپ تین تین دفعہ ڈبل کر دیں کچھ بھی کر دیں تین دفعہ اس پروگرام کو چلا دیں تو آپریٹنگ سسٹم کے لیے وہ تین سیپریٹ پروسیسز ہیں تو تین سیپریٹ پروسیس چل رہے ہیں لیکن وہ پروسیس ہے تو ایک ہی نا آئیڈینٹیکل پروسیس ہے تو ہوگا کیا وہ پروسیس آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے اس کام کے لیے اسپیشل پرپز ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں اور یہ کچھ بہت بڑا ڈرا بیک نہیں رہا اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی بہت اہم ہے فرض کیجئے جیسے ہم نے ابھی بات کی آپ نے اپنا پروگرام تین دفعہ چلا دیا آپ نے ایک ہی پروگرام تھری ٹائم چلا دیا تو انفیکٹ ایسا قطعی نہیں ہوتا کہ آپ کا پروگرام تین دفعہ ہارڈ ڈرائیو سے پورے کا پورا ریڈ ہو اور ریم میں تین مختلف پورشنس کے اوپر رکھ دیا جائے ایسا قطعی نہیں ہوتا ہماری ورچوئل میموری کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم کرتے یہ ہیں کہ اس جو پرٹیکولر پروگرام ہے اس کو آپ کے پرائیویٹ ایڈریس اسپیس میں میپ کر دیا جاتا ہے اگر آپ تین دفعہ پروگرام چلا رہے ہیں تو تین different private memory spaces create کر کے ان کے اندر اس کو میپ کر دیا جاتا ہے یعنی ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی ہارڈ ڈرائیو کے ایک ہی پورشن جس کے اوپر وہ ایگزی فائل سٹورڈ ہے اس کو ریم قرار دے دیا جاتا ہے یا ورچوئل میموری قرار دے دیا جاتا ہے کچھ اس طرح کا کام کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پروگرام ایک ہی جگہ سیوڈ رہتا ہے اب فرض کیجئے آپ نے پروگرام چلایا ہوا ہے تین پروسیس چل رہے ہیں آپ نے پہلے پروگرام میں سے کوئی ایسی حرکت کی کہ جس سے آپ کی ایگزی کے اندر سے پہلا پیج آپریٹنگ سسٹم کو ریڈ کرنا پڑا انسٹرکشن ریڈ کرنی پڑی مزید تو کیا ہوگا وہ پیج اب پیج فالٹ جنریٹ ہوگا وہ اب کمیٹڈ پیج ہو جائے گا کمیٹڈ پیج ہونے سے باقی دونوں پروگرام جب اس پیج کو ایکسس کریں گے تو ان کو بھی وہ کمیٹڈ ہی ملے گا لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپریٹنگ سسٹم سملٹینسلی ایکس نہیں کرنے دے گا کیونکہ وہ کنٹیکس کرتا ہے یعنی جب ایک پروگرام ایکس کر رہا ہوتا ہے کسی پرٹیکولر ریم ایریا کو تو وہ صرف اپنے ہی کانٹیکس میں اس کو ایکس کر رہا ہوتا ہے آپریٹنگ آپ کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے ونڈوز وہ میکس اٹ شیور کہ ایک جو آپ کا پروسیس ہے اس کو قطعی بتانا چلے کہ دوسرے پروسیس کا ڈیٹا کیا ہے اور وہ اس وقت کیا کر رہا ہے اسے کنٹیکسٹ سوئچنگ کہتے ہیں جو 386 اور اس کے بعد کے جو سی پی یوز آئے ہیں انٹل کے ایکس ایٹ سکس جو بھی آئے ہیں ہیں ان ان میں بلٹ اسپیشل ایسے جو کنٹیکسٹ سوئچنگ کے کام آتے ہیں یعنی آپ ایک پروسیس رن کر رہے ہیں تو آپ سوئچ کر کے دوسرا پروسیس رن کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پہلا پروسیس جہاں ہوتا ہے وہیں رک جاتا ہے پھر اگر ریم کی ضرورت پڑتی ہے تو سویپ آؤٹ ہوتا رہتا ہے نئے پروسیس کے پیجز آپ کی ریم میں لوڈ ہوتے رہتے ہیں سو so, ہم بنیادی طور بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ کا ایکسیکیوٹیبل کوڈ میپ کر دیا جاتا ہے آپ کے ایڈریس اسپیس پہ یعنی پیج ٹیبل میں جو انٹریز ہوتی ہے نا کہ اس فلاں ایڈریس کی ریکویسٹ آئے تو ادھر جانا ہے وہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں ایڈریس کی ریکویسٹ آئے تو ایکسیکیوٹیبل فائل کے اس پورشن کو ریڈ کرنا ہے اسے میپنگ کہتے ہیں لیکن بالکل آئسولیشن میں ہوتی ہے یہ کوئی ایک پروسیس دوسرے پروسیس کی میپنگ کو نہیں چھیڑ سکتا یہ ڈائنامک لنک لائبریریز کے لیے بہت اہم کانسیپٹ ہے ایک اور چیز ہم نے پروسیس کی بات کی ونڈوز جو ہے یہ ایک ملٹی تھریڈیڈ آپریٹنگ سسٹم ہے جیسے ہم پہلے لیکچر سے کہتے آ رہے ہیں ملٹی تھریڈ آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے ایک تھریڈ جو ہوتا ہے وہ آپ یوں کہہ لیے کہ وہ ایک پروسیس کے اندر ایک اور چائلڈ ایک اور پروسیس ہے چائلڈ پروسیس تو ہم نہیں کہہ سکتے چائلڈ پروسیس ایک علیحدہ ٹرم ہے جب آپ کوئی فائل چلاتے ہیں تو آپ کا سی پی یو آپ کا کوڈ ایکسیکیوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے آپ اپنے کوڈ میں ایک اور اسینشلی ایک اور فنکشن ایسا لکھ سکتے ہیں پیس آف کوڈ ایسا لکھ سکتے ہیں آپ سی پی یو کو بتا دیتے ہیں کہ جی اپنے آپریٹنگ سسٹم کو بتا دیتے ہیں کہ جی، میرا جو تھریڈ ہے وہ ہے فنکشن ون یہ ایک اور تھریڈ بن گیا آپ تھریڈ کریٹ کرتے ہیں اور صرف کہتے ہیں کہ یہ فنکشن ون جو ہے یہ تم نے ایکسیکیوٹ کرتے رہنا اب وہ تھریڈ کیا ہوتا ہے وہ فنکشن ون کو آپ کو سملٹینیسلی پڑھنا شروع کر دیتا ہے مثلا آپ ادھر اپنی ون مین میں آپ ایکسیکیوشن کر رہے تھے ساتھ میں آپ نے فنکشن ون میں تھریڈ جلا دیا آپ خود سے کہتے ہیں کہ یہ فنکشن ون کو ایکسیکیوٹ کرنا شروع کر دو تو سملٹینیسلی ون مین اور فنکشن ون ایکسیکیوٹ ہوتے رہیں گے فنکشن ون ٹرمینیٹ بھی ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی اسے تھریڈ ٹرمینیشن کہتے ہیں ایک پرٹیکولر ایپلیکیشن کے اندر بہت زیادہ تھرڈ تھریڈس ہو سکتے ہیں ملٹیپل تھریڈس ہو سکتے ہیں ملٹی تھریڈ ایپلیکیشن وہ ہوتی ہیں کہ جن میں ایک طرح کے ایک پروسیس کے اندر بہت سارے پروسیسز ہوں اور ونڈوز کا جو آرکیٹیکچر ہے اس میں تھریڈس کی اہمیت بہت زیادہ ہے جب ہم نے میسج کیو وغیرہ کی بات کی تھی اس میں بھی تھریڈس کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں پراپر ڈائنامک لنک لائبریریز یا ڈی ایل ایل کی ڈی ایل ایل سے پہلے ہمیں تھوڑا سا ماضی میں دیکھنا ہوگا جب آپ ڈاس میں پروگرامنگ کرتے تو کیا ہوتا تھا آپ ایک مین وائڈ مین وائڈ یا کچھ بھی فنکشن لکھتے تھے انٹ مین سم تھنگ اور وہ فنکشن ایکسیکیوٹ ہوتا تھا آپ کا پروگرام ٹرمینیٹ ہو جاتا تھا ٹھیک ہے آپ نے سورس پروگرام لکھ لیا اب جب آپ اسے کمپائل کرتے تھے اپنے پروگرام کو تو کیا کیا اسٹیپس آتے تھے سب سے پہلے آپ کا کمپائلر سے کمپائل کر کے dot O B J extension کی فائل کریٹ کرتا تھا اور اس کے بعد اس کو لنکر لنک کر کے ایگزی جنریٹ کرتا تھا بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ ڈاٹ او بی جے کیا ہے بلکہ ہمارے بہت سے دوست تو یہ شاید فرض کرتے ہوں گے کہ یہ لنکر کی یا کمپائلر کی غلطی ہے جس کی وجہ سے یہ اس قسم کی فضول فائلیں بن جاتی ہیں اور ہمیں بار بار اسے انہیں ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے جو آپ کی dot O B J file ہوتی ہے اس کے اندر آپ کے پروگرام کا آبجیکٹ کوڈ ہوتا ہے آبجیکٹ کوڈ کیا ہے آپ نے پروگرام کے اندر بہت سے فنکشن کال کیے ہوں گے پرنٹ ایف لکھ دیا آپ نے گو ٹو ایکس وائی لکھ دیا بہت ساری چیزیں گیٹ ٹیکسٹ بہت سارے فنکشن اویلیبل ہیں وہ آپ نے لکھ دیے کیا یہ سارے فنکشن آپ خود بناتے ہیں بالکل نہیں آپ خود نہیں بناتے تو یہ فنکشن کہاں سے آتے ہیں اور آپ اتنے مزے سے فنکشن کال کیسے کر لیتے ہیں جبکہ آپ نے انہیں نہیں لکھا ہوتا جی ہاں جب آپ ہے سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سی لینگویج کے بلٹ ان فنکشن ہیں اس کی لائبریریز سے آتے ہیں تو لائبریریز سے کیسے آتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ بسا اوقات آپ کو اس طرح کے ایرر ریسیو ہوتے ہیں کہ جی linker error unresolved external symbol this this this this اس طرح کی بات کمپائلر جب آپ کا پروگرام کمپائل کرتا ہے تو وہ صرف سنٹیکس سنٹیکس اور اور ٹائپ ٹائپ چیکنگ چیکنگ کرتا کرتا کرتا ہے ہے ہے ہے ایرر ڈیٹیکٹ دیکھتا آپ کے پروگرام کی کچھ نہیں کرتا اس کا جو آپ نے لکھا ہوتا ہے اس کا مشین کوڈ وہ جنریٹ کر دیتا ہے لیکن آپ نے اگر بیچ میں پرنٹ ایف فنکشن کال کیا ہو تو کمپائلر دیکھ لیتا ہے کہ کال صحیح کیا ہے پروٹوٹائپ کے مطابق کال کیا ہے اگر صحیح کیا تو وہ کال جنریٹ کر دے گا پرنٹ ایف کے فنکشن کے لیے کال جنریٹ کر دے گا اور اسے ہم انریزالوڈ ایکسٹرنل کہیں گے unresolved external symbol printf is an external symbol آپ نے اپنے پروگرام میں ڈیفائن نہیں کی آپ نے اسے صرف استعمال کیا ہے so this is an unresolved external symbol بالکل ویسے جیسے آپ ایکسٹرن اینٹ آئے لکھ دیتے تھے اپنے پروگرام میں ایکسٹرن اینٹ آئے لکھنے سے کیا ہوتا ہے آپ کا ویریبل آئے آپ کمپائلر سے کہتے ہیں اپنے کمپائلر سے کہتے ہیں کہ یہ ویریبل کریٹ نہ کرو یہاں پہ انٹیچر آئے نہ بناؤ بلکہ یہاں پہ ایک ان ریزالو ایکسٹرنل سمبل آئے کا ریفرنس ڈال دو کہ جی جب لنکر صاحب آئیں گے تو ان کو ایک list of unresolved external symbol مل دیے گی جی پرنٹ ایف مسنگ ہے یہاں پہ یہاں پہ انٹ آئے نام کا ایک ویریبل ہے وہ کہیں سے ڈھونڈ کے لگانا ہے تو پھر آپ نے جتنی لائبریریز دی ہوئی ہوتی ہیں لنکر کے آپشن میں جس طرح بولینڈ سی میں لب فائل کے اندر جتنی لائبریریز ہوتی ہیں یہ ان لائبریریز کو سرچ کرتا ہے ایک سرچ آرڈر میں اور جس لائبریری میں وہ فنکشن مل گئے وہ ان فنکشن کا کوڈ وہاں سے اٹھا کے آپ کی اوریجنل او بی جے میں پیسٹ کر دیتا ہے جب وہ او بی جے میں پیسٹ کر چکتا ہے تو اسے وہ ایگزی کا نام دے دیتا ہے سو یہ آپ کا پورا پروسیس ہے آپ کے آبجیکٹ کوڈ کے اندر ان ریزالوڈ ایکسٹرنل ہوتے ہیں اور لنک کر ان کو ریزالو کر کے اوریجنل کوڈ پرنٹ ایف کا کوڈ اٹھا کے آپ کی ایگزی میں پیسٹ کر دیتا ہے تبھی تو جب آپ پروگرام چلاتے ہیں تو پرنٹ ایف کا فنکشن کام کرتا ہے کیونکہ آپ کے پروگرام کے اندر ظاہر ہے وہ اسمبلی وہ مشین انسٹرکشن آپ کے پروگرام میں موجود ہیں تبھی تو چلتا ہے نا سو so, لنکر کا یہ بہت امپورٹنٹ ٹاسک ہے یہ والا جو طریقہ ہے جس میں لنکر صاحب اپنا کام مکمل کر چکنے کے بعد ایک ایگزی بنا دیتے ہیں جس کے اندر کوئی ان ریزالوڈ ایکسٹرنل نہیں ہوتا اسے اسٹیٹک لنکنگ کہتے ہیں this is called static linking جو نارملی اسٹیٹک uh, کے لیے لنکڈ لائبریریز uh, ہوتی تھیں بولینڈ سی کے زمانے میں ان کی ایکسٹینشن ڈاٹ لب وغیرہ ہوا کرتی تھی لیکن ایکسٹینشن سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا it's always configurable depend on the compiler آگے چلتے ہیں اگلی بات جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ڈائنامک لنکنگ کی ونڈوز میں ڈائنامک لنکنگ ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے ڈائنامک لنکنگ کا کانسیپٹ بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ اپنا کوڈ لکھتے ہیں فرض کیجیے آپ نے کوڈ لکھا اس کے اندر آپ نے بے تحاشا اے پی آئی فنکشن کال کیے آپ نے لکھا جی set window text get message post message اور نہ جانے کیا کیا آپ نے فنکشن کال کیے بلکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک فنکشن کال کرتے ہیں اور وہ کوئی میکرو ہوتا ہے یا فنکشن ہوتا ہے وہ انٹرنلی اور بہت سارے اے پی آئی فنکشن کال کر لیتا ہے تو کیا ہوگا بہت سارے انریزالوڈ ایکسٹرنل آپ کے پروگرام میں جمع ہو جائیں گے صحیح بالکل صحیح آپ کے پروگرام میں بہت سارے انریزالوڈ ایکسٹرنل جمع ہو جائیں گے ونڈوز کی جو اے پی آئی فنکشن کالز ہیں ان کا سائز نسبتاً بڑا ہے وہ زیادہ لکھا ہوا کوڈ ہے تو اب کیا ہوتا ہے اگر میں دس پروگرامز لکھوں تقریباً ایک ہی جیسے ہوں اور ان کے اندر میں بہت ساری اے پی خواہ فضول میں بھی کال کر دوں تو میری ایگزی کا سائز ٹھیک ٹھاک پہلوان ایگزی ہو جائے گی سو ڈائنامک لنکنگ کا کانسپٹ یہ ہے کہ آپ جو ریزالوڈ ایکسٹرنل سمبلز ہوتے ہیں جب آپ پروگرام کو ایکسیکیوٹ کرنے لگتے ہیں جب آپ پروگرام کو لوڈ کرنے لگتے ہیں یا ایکسیکیوٹ کرنے لگتے ہیں اس میں بھی فرق ہے ابھی دیکھیں گے تو اس وقت آپ کوئی لائبریری لوڈ کرتے ہیں اسے ہم ڈائنامک لنک لائبریری کہتے ہیں اس وقت آپ کوئی ڈی ایل ایل لوڈ کر کے اس میں تلاش کرتے ہیں کہ یہ فنکشن اس میں ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو وہاں سے اٹھا کے اس کو ایکسیکیوٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ ہمیں کچھ یاد آ رہا ہے ہم نے kernel thirty two dot D L L G D I thirty two dot D L L اور user thirty two dot D L L کی بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ ان کے اندر ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کا ایک بہت بڑا پورشن کوڈیڈ ہے اور یہ بھی کہ یہ ونڈوز کے کور کمپنٹس ہیں یہ اصل میں ہیں کیا آپ جو فنکشنز کال کرتے ہیں ان میں سے کچھ کرنل کے فنکشنز ہوتے ہیں کچھ جی ڈی آئی فنکشنز ہوتے ہیں کچھ یوزر فنکشنز ہوتے ہیں ونڈو مینجمنٹ فنکشن جیسے آپ کے یوزر کے فنکشنس ہیں تو اب جب آپ کوئی فنکشن کال کرتے ہیں اپنے پروگرام میں کوئی اے پی آئی کال آپ نے اپنے پروگرام میں ایشو کی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کا کمپائلر ایک ان ریزالوڈ ایکسٹرنل چھوڑ دیتا ہے او بی جے بن گئی ٹھیک ہے لنکر جو ہے وہ بھی ایک ریفرنس ٹو دیٹ سمبل چھوڑ دیتا ہے آپ کے پروگرام میں اور لیکن یہاں پہ ہم کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم ابھی شارٹلی دیکھیں گے کہ لنکر کیوں چھوڑ دیتا ہے اس کو اینی anyway, جب آپ کا پروگرام ایگزیکل چلتا ہے تو اس کے اندر بجائے اس کے لنکر جو ہے وہ یہ کوڈ ڈال دیتا ہے کہ رن ٹائم کے اوپر پروگرام کے چلنے کے دوران کون سی والی لائبریری لوڈ کرنی ہے آپ کبھی اپنی لنکر سیٹنگز میں جائیے اگر آپ اسٹوڈیو رن کر رہے ہیں تو آلٹ ایف سیون ایک ڈیفالٹ کی ہے آپ لنکر سیٹنگ میں جائیے تو آپ کو وہاں پہ kernel thirty two dot lib thirty dot lib اور اس طرح کی دو تین چار فائلیں ملیں گی یہ کیا چیز ہے یہاں پہ لوڈ ٹائم لنکنگ اور run time dynamic linking load time dynamic linking اور رن ٹائم ڈائنامک لنکنگ کا ڈفرنس ہے ہم پیش طرح سے کہ ہم اس کی بات کریں ہم اپنی پہلی بات مکمل کرنا چاہیں گے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جتنی اے پی آئی کالس ہیں جب آپ کا پروگرام رن کر رہا ہوتا ہے تو kernel thirty two dot D L L میں سے یوزر تھرٹی سے G D I thirty two میں سے اپروپریٹ فنکشن کال کر لیا جاتا ہے اس لائبریری کا وہ پورشن ایکسیکیوٹیبل کوڈ کا آپ کے ورچوئل ایڈریس اسپیس میں میپ کر دیا جاتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ کوڈ اٹھا کے آپ کے میں پیسٹ کر دیا جائے آپ کے پروگرام کے ایڈریس اسپیس میں کاپی کر دیا جائے نہیں بلکہ وہ والا جو ایڈریس اسپیس ہے وہ آپ کے پروگرام میں میپ کر دیا جاتا ہے جو آپ کے پاس پیج ٹیبل ہے نا اس میں کچھ اس طرح کا اس طرح کی کی جاتی ہے ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے کہ وہ والا جو ایریا آف ریم ہے جس میں وہ لائبریری لوڈڈ ہے وہ آپ کے ورچوئل ایڈریس اسپیس کا پارٹ بن جاتی ہے کیونکہ آپ نے تو لینئر ایڈریس اسپیسیفائی کرنا ہے تو لینئر ایڈریس سے آگے پیج ٹیبل ہے پیج ٹیبل سے آگے پھر فزیکل ریم ہے تو پیج ٹیبل میں آپ ردو بدل کر کے اس طرح سے کرتے ہیں کہ اب پیج ٹیبل میں جب آپ اس فنکشن کا ایڈریس دیں گے تو ایکچولی وہ ایڈریس کہاں کا ہوگا آپ کی user thirty two D L L یا جس بھی ڈی ایل ایل کا وہ ایکچولی فنکشن ہے یہ اس ڈی ایل ایل کو یہ کال چلی جائے گی اور وہاں سے کوڈ ایکسیکیوٹ ہوگا سو یہ کانسپٹ ہے ڈائنامک لنکنگ کا پیش کے کہ ہم مزید آگے بات کریں ہم میرا خیال ہے ایک ڈی ایل ایل لکھنا سیکھ لیتے ہیں کہ ڈی ایل ایل آپ لکھتے کیسے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ پروگرام بناتے ہیں تو آ, کوئی بھی جیسے ویڈیو اسٹوڈیو پروجیکٹ آپ بناتے ہیں تو وہاں پہ آپ آ, اپنے پرٹیکولر کمپائلر کو بتاتے ہیں کہ تم نے ایکزی بنانی ہے یا کہ ڈی ایل ایل بنانی ہے تو اب کیا آپ Win thirty two D L L بنائیں گے ڈی ایل ایل اور ایکزی میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایکسی جو ہوتی ہے وہ لوڈر لوڈ کر لیتا ہے آپریٹنگ سسٹم جو ہے لوڈ کر کے ایکسیکیوٹ کر لیتا ہے جبکہ ڈی ایل ایل جو ہوتی ہے it's a collection of function آپ normal simple D L L بنا کے بالکل نارمل فائلس کی طرح اس کے اندر بہت سارے فنکشن لکھیں گے آٹھ دس پندرہ بیس جتنے آپ فنکشن چاہتے ہیں اس کے اندر لکھ لیں اور اس کو کمپائل کیجیے تو وہ ڈی ایل ایل بن جائے گی اب جس طرح سے آپ کے ایگزی کے اندر فنکشن ہو سکتے ہیں اس طرح سے ڈی ایل ایل کے اندر فنکشن ہوتے ہیں تو اور کوئی ڈفرنس نہیں ہے اب آپ اس ڈی ایل ایل کو اپنے پروگرام میں لوڈ کریں گے جب جب آپ ان فنکشن کو کال کرنا چاہیں تو اس ڈی ایل کو کسی جگہ رکھ دیجئے تو جو بھی پروگرام چاہے گا اس ڈی ایل ایل کا پاتھ دے گا کہ جی اس ڈی ایل ایل کو لوڈ کریں اس کے اندر سے فلاں والا فنکشن ہمیں ایکسیکیوٹ کر دیں اور وہ فنکشن ایکسیکیوٹ ہو جائے گا سو so, یہ سمپل پروسیجر ہے اس سارے معاملے میں صرف ایک ایکسپشن ہے ڈی ایل ایل کا ایک اینٹری پوائنٹ ہوتا ہے جس طرح آپ کا جو ایکسیکیوٹیبل کوڈ ہوتا ہے اس کا پوائنٹ ہوتا ہے ون مین بالکل ویسے ہی آپ کی ڈی ایل ایل کا جو اینٹری پوائنٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک فنکشن ہوتا ہے جس کو normally D L L main یا کچھ D L L entry point یا کچھ بھی نام آپ دے سکتے ہیں نام فکس نہیں ہے جو بھی آپ کمپائلر استعمال کر رہے ہیں اس کے آپشن میں سے آپ چینج کر سکتے ہیں کہ میرا اینٹری پوائنٹ فنکشن یہ ہوگا ہوتا یوں ہے کہ جب کمپائلر ڈی ایل ایل بناتا ہے تو ڈی ایل ایل کے اسٹارٹ میں وہ یہ ساری انفارمیشن رکھ دیتا ہے کہ اس ڈی ایل ایل کا انٹری پوائنٹ فنکشن کیا ہے ہم نے بات کی تھی کہ جی ڈی ایل ایل جو ہے وہ کلیکشن آف فنکشن ہوتی ہے بنیادی طور پہ اس کے اندر ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے وہ اگر بہت سے پروگرام شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ پروسیس شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں وہ بھی ہم شارٹلی اس کو بھی دیکھیں گے ڈی ایل ایل ہی کے کانٹیکس میں تو یہ کیا بات ہوئی انٹری پوائنٹ فنکشن کیا ہوا ہم تو کوئی ایک فنکشن کال کرنا چاہ رہے تھے انٹری پوائنٹ فنکشن کے دو مقاصد ہیں فرض کیجئے میرا پروسیس رن ہو رہا ہے اور میرے پروسیس نے وہ ڈی ایل ایل لوڈ کی ہے اور آپ کا پروسیس رن ہو رہا ہے اس نے بھی وہ ڈی ایل ایل لوڈ کی ہے میرے پروسیس نے وہ ڈی ایل ایل لوڈ کی بھی تھی اور میرے پروسیس نے ایک اور تھریڈ جنریٹ کر دیا اپنے پاس تو یہ بھی ایک ہے ان سارے کیسز میں جبکہ ایک نیا پروسیس آپ کی ڈی ایل ایل لوڈ کرتا ہے یا ایک already loaded uh, D L L والا پروسیس نیا تھریڈ جنریٹ کرتا ہے ان تمام کیسز میں آپ کا اینٹری پوائنٹ فنکشن کال کیا جاتا ہے اس کے پیرامیٹرس اور باقی چیزیں دیکھ لیتے ہیں یہ آپ فنکشن دیکھ رہے ہیں ڈی ایل ایل مین اس کا کوئی نام بھی ہو سکتا ہے لیکن بلوموں میں سے ڈی ایل ایل مین دیا جاتا ہے ویژل اسٹوڈیو میں جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے اس کے مطابق اس کا نام ڈی ایل ایل مین ہی ہوتا ہے اس کی ریٹرن ٹائپ آپ دیکھ رہے ہیں اٹس وین اے پی آئی یہ کالنگ کنوینشن ہے ہم بہت پہلے اس کی بات کر چکے ہیں بولین اس کی ریٹرن ٹائپ ہے اور اس کے بعد اس کا پہلا جو ہے پیرامیٹر ہے وہ H instance H instance D L L یہ handle to D L L module ہے جب یہ D L L function call کیا جائے گا D L L main call entry point function call کیا جائے گا جب کوئی نیا process D L L load کرے گا تو یہ والا فنکشن کال ہوگا اور یہاں پہ اس ڈی ایل ایل کا ہینڈل اس ڈی ایل ایل کا ماڈیول کا ہینڈل موجود ہوگا اگلے والے پیرامیٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں ریزن دیر از اے پیرامیٹر جس کا نام ہم نے ریزن یہ ڈبل ورڈ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی یہ جو پرٹیکولر ڈی ایل ایل کا انٹری پوائنٹ فنکشن کال ہوا ہے یہ انٹری پوائنٹ فنکشن کیوں کال ہوا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی نیا پروسیس جنریٹ ہو اور وہ اس نیا پروسیس اس والی ڈی ایل ایل کو لوڈ کرے تو جو ڈبلو ریزن ہے ڈی ڈبلو ریزن جو ہے اس پیرامیٹر میں D L L process attach D L L process attach value پڑی ہوئی ہوتی ہے سملرلی اگر کوئی پروسیس جس نے ڈی ایل ایل لوڈ کی ہوئی ہے وہ ایک نیا تھریڈ جنریٹ کرتا ہے تو یہ ڈی ایل ایل اس تھریڈ کے بھی میموری اسپیس میں میپ ہوگی اور یہ D L L thread attach کا نوٹیفکیشن بھیجا جائے گا اس ڈی ایل ایل مین کو کال کر کے اس کا نیٹ ریزلٹ کیا ہے اس کا نیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ ڈی ایل ایل کو پتا چل جاتا ہے کہ ایک نئے پروسیس نے مجھے لوڈ کیا ہے تو اگر ڈی ایل ایل کوئی پروسیس اسپیسیفک ڈیٹا اپنے پاس رکھنا چاہے ڈی ایل ایل آپ کی ڈی ایل ایل اگر کوئی پروسیس اسپیسیفک ڈیٹا رکھنا چاہے ہر پروسیس کے لیے سیپریٹ کاپی تو وہ وہاں پہ اس کو انیشلائز وغیرہ کر سکتے ہیں سملرلی اگر تھریڈ لوکل اسٹوریج جی ہاں تھریڈ اسپیسیفک ڈیٹا اس کا ہم مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے اگر ڈی ایل ایل آپ کی اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے تو وہ D L L thread attach کا میسج جو ہے اس کے اوپر ریسپونڈ کرے گی ہر ایک ڈائنامک لنک لائبریری کے پاس اس کے لائبریری کے اندر ایک ایکسپورٹ ٹیبل ہوتا ہے عجیب سا لفظ ہے ٹھیک ہے یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے اوپر کوئی ٹیرف لاگو نہیں ہوتے فرض کیجئے آپ نے ایک ڈی ایل ایل بنائی ہے اور آپ اس کے اندر سے کوئی فنکشن کال کرنا چاہ رہے ہیں آپ ڈی ایل ایل لوڈ کی ڈی ایل ایل کیسے لوڈ کریں گے ابھی شارٹلی دیکھتے ہیں آپ آپ آپ نے نے D D D L L L L L load load کی کو کو main function process attach message گیا جو میسج تو نہیں نوٹیفکیشن اس میں جو اس کا ریزن پیرامیٹر اس میں جائے گا چلیں ہو گیا تو اب آپ کے پروسیس نے یہ والی ڈی ایل ایل لوڈ کی ہے تو اب آپ نے جب ڈی ایل ایل لوڈ کر لی تو آپ فرض کیجئے اب آپ کوئی فنکشن کال کرنا چاہ رہے ہیں اس ڈی ایل ایل میں سے ڈی ایل ایل کے سارے فنکشن کال نہیں کر سکتے جن فنکشن کو آپ کال کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ اس کو یوں دیکھیے کہ ڈی ایل ایل جن فنکشن کو ایکسپورٹ کرے گی آپ کی ڈائنامک لنک لائبریری جن فنکشن کو ایکسپورٹ کرتی ہے آپ صرف وہی فنکشن کال کر پاتے ہیں ڈی ایل ایل کے ایکسپورٹ ٹیبل میں جن جن فنکشن کی انٹری ہوگی صرف وہی فنکشن آپ کال کر سکتے ہیں کیونکہ ڈی ایل ایل کے اندر اور کافی سارے ایسے ہیلپر فنکشنز بھی ہوں گے چھوٹے موٹے فنکشن جو صرف دوسرے فنکشنز کے کام آتے ہیں اور ڈی ایل ایل سے ایکسپورٹ کرنا ان کا مقصود ہرگز نہیں ہوتا سو ڈی ایل ایل کے اندر جب آپ کوئی فنکشن لکھتے ہیں تو اس کو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تب جا کے آپ اس کو کال کر سکتے ہیں آپ ان تمام فنکشنز کو جو ایکسپورٹڈ ہیں ڈی ایل ایل کے اندر ان کو کال کر پائیں گے سملرلی ڈی ایل ایل جو ہے وہ دوسرے فنکشن یا ڈیٹا امپورٹ بھی کر لیتی ہے ڈی ایل ایل کے اندر آپ فنکشن امپورٹ بھی کر سکتے ہیں اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں فرض کیجئے آپ وائڈ فنکشن وائڈ نام کا ایک فنکشن ہے اس کو آپ نے ڈی ایل ایل میں ڈیفائن کیا ہے کمپلیٹ اس کی ڈی ایل ایل آپ نے بنائی ہے اور اس فنکشن کو آپ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو مائکروسافٹ کی ڈاکیومنٹیشن یہ کہتی ہے مائکروسافٹ اسپیسیفک ڈاکیومنٹیشن یہ کہتی ہے کہ آپ اس پرٹیکولر فنکشن کے پیچھے ڈیکل اسپیک یعنی کہ declare specification declaration specification D L L export دیں گے یہ کی ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں جب بھی آپ کسی فنکشن کے پیچھے یہ والی کوالیفائرز دے دیتے ہیں تو اس سے یہ فنکشن ایکسپورٹیڈ فنکشن شمار ہوتا ہے اس کا نام آپ کی ایکسپورٹ ٹیبل میں آپ کی ڈی ایل ایل کے ایکسپورٹ ٹیبل میں ڈال دیا جاتا ہے اور اب یہ function D L L load کرنے کے بعد کال کیا جا سکتا ہے سملرلی امپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہاں پہ ایک ڈیٹا امپورٹ کیا ہوا ہے انٹ آئے تو ڈی ایل ایل یہ والا ڈیٹا ایکسٹرنل سورسز سے امپورٹ کر رہی ہے تو اب ہم ایک اور ایسپیکٹ دیکھ لیتے ہیں ڈائنامک لائبریریز کا اور وہ ہے load time dynamic linking and run time dynamic linking load time dynamic دونوں طرح کی لنکنگ ڈائنامک ہے یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ جب آپ کی ایگزی جنریٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر ہی سارے فنکشن پیسٹ کیے ہوئے ہوں آپ کی ایکسیکیوٹیبل کے اندر ان ریزالوڈ ایکسٹرنل ہوتے ہیں یعنی reference to library D L L ہوتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ جو ہے وہ امپورٹ لائبریریز کا ہے جب بھی آپ کوئی ڈی ایل ایل جنریٹ کرتے ہیں جب بھی آپ کوئی ڈی ایل ایل بناتے ہیں فرض کیجیے آپ نے ایک ڈی ایل ایل فائل بنائی A B C dot D L L تو کمپائلر آپ کو آپشن دیتا ہے کہ آپ اے بی سی ڈاٹ لب نام کی ایکسپورٹ فائل بنائیں آپ اپنی ایکسپورٹ لائبریری بنا سکتے ہیں ایکسپورٹ لائبریری کا اور کوئی کام نہیں ہوتا جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے آپ نے جتنے فنکشنز کو ایکسپورٹ کیا ہوا ہوتا ہے آپ نے جن جن فنکشنز کو ایکسپورٹ کیا ہوتا ہے وہی ڈکلیریشن اسپیسیفکیشن کے through D L export micro specific keyword ہیں ان کے تھرو جن کو آپ نے ایکسپورٹ کیا ہوا ہوتا ہے ان تمام فنکشنز کی ایڈریسز ان کی اینٹریز آپ کی لب فائلز میں ڈال دی جاتی ہیں اور اب لب فائل اٹھا کے آپ کی ایگزی کے ساتھ اسٹیٹکلی لنک کر دی جاتی ہے ایک بار پھر سن لیجئے آپ کی ڈی ایل ایل کی جو امپورٹ لائبریری ہوتی ہے اس کے اندر تمام فنکشنز جو آپ کی ڈی ایل ایل کے ہیں ان کے پراپر ایڈریسز ہوتے ہیں نیمز ایڈریسز وہ سب چیزیں انفارمیشن ان کے اندر ہوتی ہے اور اسے اس لب فائل کو پھر آپ اپنے پروگرام کے ساتھ اسٹیٹکلی لنک کر دیتے ہیں لب فائل کے اندر یہ کوڈ بھی ہوتا ہے کہ لائبریری جو آپ کی ڈی ایل ایل ہے اس کو لوڈ کیسے کرنا ہے یعنی اگر آپ نے پروگرام سٹارٹ کیا اور آپ کو ڈی ایل ایل نہیں آپ نے لب کے تھرو لنکنگ کی ہوئی ہے اور آپ کو ڈی ایل ایل نہیں ملی تو کیا ہوگا جو لب فائل کا امپورٹ لائبریری کا کوڈ آپ نے لنک کیا نا اس کے اندر یہ انفارمیشن ہوتی ہے وہ پہلے لائبریری کو سرچ کرے گا اگر لائبریری نہیں ملی تو آپ کا پروگرام لوڈ ہونے سے پہلے ہی ایک میسج باکس ڈسپلے کر کے کہ جی ایرر انیشلائزنگ لائبریری یا library this this is not not found found dot D L L شاید آپ کو ایسے رائے بھی ہوں وہ والا ایرر دے کے آپ کا پروگرام ٹرمینیٹ ہو جائے گا اور یہ سارے میسج یہ ایرر میسج جو ہیں یہ آپ کا جو امپورٹ لائبریری ہے اس کے اندر موجود کوڈ کرتا ہے اسٹیٹکلی لنکڈ یعنی کہ صرف یہ والا کوڈ ڈی ایل ایل کو لوڈ کرنے والا اور اس کے اندر موجود ایکسپورٹ فنکشن کی لسٹ کے جو ایکسٹرنل وہ امپورٹ لائبریری میں ہوتی ہے اور وہ آپ کے وہاں پہ آپ کے کوڈ میں اسٹیٹکلی لنک کر دی جاتی ہے پیسٹ کر دی جاتی ہے امپورٹ لائبریریز کو یوز کرنا کافی آسان ہے کیونکہ آپ کا پروگرام آگے جائے گا ہی نہیں اگر ڈائنامک لنک لائبریری مسنگ ہے جس کے آپ نے فنکشن کال کرنے ہیں اس اس حوالے سے امپورٹ لائبریریز کافی اہم ہے لیکن ایک آلٹرنیٹ طریقہ بھی موجود ہے آپ نے A B C dot D L L بنا رکھی ہے فائل اور آپ اس کی امپورٹ لائبریری استعمال نہیں کرنا چاہتے تو اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ آپ جو فنکشن کال کریں گے میں یہاں اسکرین کے اوپر لکھ دیتا ہوں آپ لوڈ لائبریری کا فنکشن کال کریں گے اور لوڈ لائبریری کے اندر آپ اس پرٹیکولر ڈی ایل ایل کا فائل نیم دیں گے لوڈ لائبریری کا فنکشن اس اس ڈی ایل کو سرچ سرچ سرچ کرے گا کا ایک آرڈر ہے ہے جن جن ڈائریکٹریز میں یہ کرتا کرنٹ ڈائریکٹری میں بھی سرچ کرتا ہے اس والی ڈی ایل ایل کو یہ سرچ کرے گا اور اگر یہ اسے مل گئی تو یہ اس پرٹیکولر ڈی ایل ایل کو آپ کے میموری اسپیس میں میپ کر دے گا اور اس کا ماڈیول ہینڈل ٹو ماڈیول آپ کو ریٹرن کر دے گا اگر آپ اس ڈی ایل ایل کو انلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے میموری اسپیس میں سے تو آپ کو فری لائبریری کا فنکشن کال کرنا ہوگا بہرحال جو لوڈ لائبریری جو ہے یہ ایک ہینڈل ٹو ماڈیول ریٹرن کرے گا اب فرض کیجئے آپ کوئی فنکشن کال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک اور روٹین اویلیبل ہے A P I call available ہے گیٹ پروک ایڈریس یہ گیٹ پروسیجر ایڈریس یا فنکشن کا ایڈریس معلوم کرتی ہے اس میں آپ پہلا پیرامیٹر اس ڈی ایل ایل ماڈیول کا ہینڈل دیتے ہیں جو ابھی آپ نے لوڈ کی ہے لوڈ لائبریری کے تھرو اور اس کے بعد آپ پروسیجر نیم دیتے ہیں فنکشن کا نام کیا ہے جسے آپ لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں جس بھی فنکشن کا آپ نام دیں گے وہ فنکشن اس کا اسٹارٹنگ ایڈریس اس فنکشن کا ریٹرن کر دیا جائے گا اور پھر آپ پوائنٹر ان ڈائریکشن کے تھرو اس فنکشن کو کال کر سکیں گے تو گیٹ پراک ایڈریس کا یہ فنکشن ہے ایک ننا منا سا انوسینٹ سا فنکشن لکھتے ہیں اور ایک چھوٹی سی ڈی ایل ایل بناتے ہیں تو اس کا کمپلیٹ کوڈ میں اسکرین کے اوپر لکھ دیتا ہوں ہمارے پاس یہ ڈی ایل ایل موجود ہے تو اس کے ڈی ایل ایل مین میں ہم کچھ زیادہ کام نہیں کر رہے ہم نے اس کے اندر ایک اور فنکشن بنایا ہوا ہے جس کا نام ہے انٹ سم یہ دو انٹیجرز ایز پیرامیٹر لیتا ہے اور کوئی بہت بڑا کام نہیں کرتا جس سے ہمیں نوبیل پرائز ملنے کا خدشہ ہو یہ صرف ان اے اور بی کو ایڈ کر کے ریٹرن کر دیتا ہے تو یہ ہمارا فنکشن ہے سم آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو ہم نے ایکسپورٹڈ فنکشن مارک کیا ہوا ہے اپنی ڈی ایل ایل میں ہم اس ڈی ایل ایل کی ایکسپورٹ لائبریری جنریٹ کریں گے امپورٹ لائبریری جنریٹ کریں گے اور وہ لائبریری جو ہے وہ کیا ہوگی اگر اس ڈی ایل ایل کا نام A B C dot D L L ہے تو اس امپورٹ لائبریری کا نام اے بی سی ڈاٹ لب ہوگا اور وہ لب جو فائل ہے وہ ہم لنکر کے آپشن میں دیں گے اب آپ کے لنکر کے ساتھ آپ کا لنکر کیا کرے گا کہ امپورٹ لائبریری کے ساتھ اسٹیٹکلی لنک کرے گا نیٹ افیکٹ اس کا یہ ہوگا کہ امپورٹ لائبریری کے اندر موجود موجود کوڈ یہ ٹیسٹ کرے گا کہ A B C dot D L L ہے اگر موجود ہے تو اس کو لوڈ کر لو اگر نہیں تو ڈائلگ باکس ایرر دکھا دو اور تمام ایکسپورٹ فنکشن کو لوڈ کرنے کا کوڈ بھی ادھر ڈال دے گا تو امپورٹ لائبریری کے ساتھ لنک کرنے سے آپ اپنے پروگرام میں یہ آپ کا ون مین فنکشن ہے اس کے اندر سم ڈائریکٹلی کال کر سکیں گے اس کا پروٹائپ آپ کو اوپر دینا ہوگا اور آپ یہاں پہ ڈائریکٹلی سم کال کر سکیں گے کیونکہ امپورٹ لائبریری کے اندر ساری انفارمیشن ہوتی ہے کہ ان کے ایڈریس کہاں کہاں ہیں اور اب آپ کو گیٹ پراک ایڈریس وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اس فنکشن کا سم فنکشن کا ایڈریس یہاں سے ریزالو ہو جائے گا تو جناب یہ ہم نے اپنی ننی منی ڈی ایل ایل بنائی ہم یہاں نہیں رکیں گے ہم اس سے آگے جائیں گے ہم بہتر اور تھوڑی کمپلیکس ڈی ایل ایل بنائیں گے بلکہ کمپلیکس ڈی ایل ایل بنانے سے زیادہ ہمارا زور اس پہ رہے گا کہ ہم کنسپچولی دیکھیں کہ ڈی ایل ایل کیا ہے اور ونڈوز کی جو میموری مینجمنٹ ہے اس کے کچھ پہلوؤں پہ روشنی ڈالیں کیونکہ وہ زیادہ اہم ہے کہ آپ کو کانسیپٹ کنوے ہو جائے یہ ڈائنامک لائبریریز کا کانسیپٹ جو ہے اس کو ہم اگلے لیکچر میں مزید آگے لے کے چلیں گے اور ان کے ساتھ تھریڈز بھی ایڈ ہو جائیں گے اور اگلا لیکچر اور اس کے بعد ہم تھریڈس اور پروسیسز سیکرائزیشن آبجیکٹس ان کے اوپر بات کریں گے اور یوں ہمارا یہ جو پورشن ہے ان concept link libraries dynamic link libraries processes اور تھریڈس کا وہ کمپلیٹ ہوگا تو اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے اللہ حافظ ڈائنامک لنک لائبریریز پروسیسز اور تھریڈس کا وہ کمپلیٹ ہوگا تو اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے اللہ حافظ